ذلك أن لم يكن ربك ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما بغافل عما يعملون یہ اس وجہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب یعنی اللہ تعالی کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتے کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں اور ہر ایک کے لیے درجے ملیں گے ان کے اعمال کے سبب اور آپ کے رب اے نبی ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے سامعین عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا کرتا کہ آپ کے رب اے نبی بستیوں کو ہلاک کریں اور ظلم سے ہلاک کریں ایسی حالت میں کہ وہ لوگ بالکل غفلت میں ہوں نہیں بلکہ رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے ہم نے جنوں انس کے عذرات کو ختم کر دیا ہے تاکہ کوئی ظلم سے نہ پکڑا جائے اور اس کو دعوت توحید نہ پہنچی ہو ہم نے لوگوں کا کوئی عذر باقی نہیں رہنے دیا اگر ہم نے قوموں پر عذاب بھیجا بھی تو رسولوں کو بھیج کر تکمیل حجت کرنے کے بعد جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی بستی ایسی نہیں جہاں ہم نے کوئی ڈرانے والا رسول اپنی طرف سے نہ بھیجا ہو اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو جیسا کہ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ ہم کبھی کسی پر عذاب نازل کرنے والے نہیں جب تک کہ ان کے پاس رسول نہ بھیج دیں سور اسرا آیت نمبر پندرہ اور ملک کی آیت نمبر آٹھ تا نو میں فرمایا کہ جس وقت جہنم میں لوگ جھونکے جائیں گے تو اس کے متعینہ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا وہ کہیں گے کہ ہاں ضرور آیا تھا لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا تھا اس موضوع سے متعلق بہت سی آیتیں ہیں امام ابو جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی ظلم دو وجوہ کا احتمال رکھتا ہے ایک تو یہ کہ یہ بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ کسی قوم کو اس کے شرک کے سبب اس طرح ہلاک کر دیں کہ اسے اپنے شرک کی خبر بھی نہ ہو یعنی وہ عقوبت میں کبھی جلدی نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ان کے پاس رسول نہ بھیج دیں جو انہیں عذاب سے متنبع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی حجت تمام کر دے اور روز آخرت کے عذاب سے انہیں ڈرانا دے اگر وہ غفلت میں کسی کو پکڑتے بھی ہیں تو وہ کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہ تھا جیسے سورہ معاہدہ کی آیت نمبر انیس میں ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ انہیں بغیر متنبع کر دینے اور رسول اور آیات کے ذریعے نصیحت کیے بغیر ہلاک نہیں کیا کرتے ورنہ ان پر ظلم کرنا لازم آتا اور اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں اس کے بعد ابو جعفر طبری رحمہ اللہ وجہ اول کو ترجیح دیتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی وجہ اقوا اور افضل ہے وہ اللہ عالم اللہ کا فرمان ولی کلندرا جَ تم مما عاملو یعنی ہر نیک و بد عمل کرنے والے کے بلحاظ عمل کئی مراتب و منازل ہیں کہ جس کا جیسا عمل ہے اس کے نتیجے تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں اگر عمل خیر ہو تو نتیجہ خیر تک اور عمل بد ہو تو نتیجہ بد تک اور یہ بھی محتمل ہے کہ یہ مطلب ہو کہ ان کافرین جن و انس کے کئی درجات ہیں اور ہر کافر کے لیے دوزخ میں اس کے حسب معاشیت مدارج و منازل ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دگنا تین گنا عذاب ہے اور سور نحل کی آیت نمبر اٹھیسی میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ مستقیم کی طرف آنے سے لوگوں کو روکا ہم عذاب پر عذاب ان کے لیے زیادہ کریں گے کیونکہ وہ خود بھی کفر کرتے رہے اور لوگوں کو بھی کفر کی راہ پر لائے اور فساد برپا کرتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ تو عمل کرنے والے کے عمل سے غافل نہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں جب وہ اللہ کی طرف لوٹیں گے تو انہیں سزا سے دو چار ہونا پڑے گا